الله lives of مباہرے کا چینل قبول کیتا کوئی افضل شاہ نام بندہ ہے جو نے اس واقعے کے اندر چلاکی اور شرارت کا کام لیا وہ تو اس پنڈ کے لوگ جانتے ہیں قبلہ نے جب مقابلے کا چیلنج فرمایا قبول فرمایا چیلنج افضل شاہ نے چونکہ یزید کے بارے جو سارا موقف ہے وہ میں واضح لفظ اگے رکھا گا سارے موقف کے خلاف خان والدہ مولوی عبد الحمید وہ بھی اپنے آپ کو نام نہ ہاتھ چشتی آتے اور حنیف خوشی انہوں نے مخالفت کی تھی حتیٰ کہ سانو یزیدی تک بھی تہمت لائی کہ یزیدی ہو گئے اور یزیدی بخش کی دعا مانگتے ہیں پتہ نہیں کی یزید کا دفاع کرتے ہیں سلام کر کے شاہ صاحب اللہ نے مناظر مبالے کا چیلنج قبول کر دیا یہ فرما دیتا بھی تو امیدیں بھی لے آیا تو اپنے غریب قریشی بھی لے آیا باقی سارے چلو ایک ہوتے ہیں جی جی مکے آنا عبد الحمید جی جڑا ہے انہوں نے شاہ صاحب اللہ نے کچھ سوالات کی جنہیں وہ جواب بے شمار مرتبہ مفکر اسلام امام الغیرت استاد چشتی صاحب کی کو لے چکے پھر انہیں وہی سوال دوہرائے میں اج اصل موقع کی عزیز کے بارے جو سارا ہے وہ بھی ربی اللہ تعالیٰ آپ نے فتح رضویہ شریف کے حوالے کا بیان اللہ جان یہ خیالت یہاں کی واضح روشن ہو جائے گی جہاں یاد نے بھی نہیں ساڈا موقع فالا حضرت ہے اور یہاں نے اپنا بنا لیا ساڈا یزید کے بارے وہی موقع ہے جو اہل سنت کے بزرگان ہے اعلیٰ حضرت فاضل ہے انہ کی جیانت بھی سامنے آ جائے گی سارا موقف بھی سامنے آ جائے گا اور کھانے والی کے سوالوں کے جواب بھی ہو جائیں گے اور میں انہوں یہ کہنا چاہوں گا اتنا محقق جتنا بن ہے جہی تحقیق کا تو دعوی کیتا ہے شاہ صاحب اللہ کے جواب وہ تیری تحقیق اگر تیرے اپنے گھر کے نام رل جائے ابھی پھر نہیں تیرے مگر آ جائیں بے شک تو اپنے مولوی بولیے کر لیں ویسے پھر بھی چلو اپنی تحقیق اپنے نام سے بلا سب تو پہلا یزید والا مسئلہ ہے وہ باقی جتنے سوال لچر نے میں بعد میں پہلے یزید والے مسئلے کی ہے موقف ہے کہ یزید پلیب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یزید نو ولی آپ بنا تو پہلا فاسق فاجر نہیں یزید فسق و فضول اپنے زمانہ بادشاہت کے اندر ظاہر ہوئے امام علی مقام شہید کربلا سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار جڑا یزید دے کربلا شریف کا جو معاملہ ہوا ہے آپ نے کسی بھی مقام سے صحیح روایت نال کوئی نہیں ثابت کر سکتا اہل سنت دیا کتابوں میں آپ نے فرمایا ہے کہ یزید نے کس کو فجور دی وجہ تو اسی کربلا جا رہے ہیں یزید دے بارے آپ نے نہ فرمایا کہ مربت نہیں یزید اندر دی کی بہت نہیں ہے کہ نہیں ساڈا مذہب ہے جنہ یزید کی بیعت کی تھی جبری نہیں کی تھی مجبور ہو کے نہیں کی تھی بے شک اور یزید کی بیعت کا انکار کوئی دینی فرض نہیں سی فرض دینی نہیں سی ایک اجتہادی مسئلہ سی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے سن فاضل نے ہوں مفضول دی بیعت جڑی وہ نہیں لیا یزید جڑا وہ باقی تو افضل نہیں یہ افضل بھی کئی ہے نے جڑے بادشاہ کر سکتے ہیں پھر مفضول کی بیت کیوں کریے نچلے کی بیت کیوں کریے یا آپ نے فرمایا اندر مربت نہیں اس نے مربت نہیں یزید کی بیت کا انکار کوئی فرق دینی نہیں یہ مذہب اجتہادی مسئلہ سی کر کے حضرت عبداللہ ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث سے جدو مدینہ شریف دے اتنے چڑھائی ہوئی ہے یزید کی فوج کی واقعہ ہرا ہوا ہے امام علی مقام سرکار کی شہادت بعد بھی اس ویلے بھی حضرت عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت نہیں توڑی اور اپنی آل اولاد سب کو جمع کر کے فرمایا خبردار کوئی بندہ یزید کی بیعت نہ توڑے اپنی آل اولاد میں جمع کر کے نبی پاک سرکار دی حدیث بیان فرمائی اور میں اسی بیت کر چکے ہوں نساں کے لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن جعفر تیار رضی اللہ تعالی مولا علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دے چاچے دے پتر آپ آخر تک یزید دے دربار رہے کہ جدو واقعہ ہررا ہوا ہے مدینہ شریف کے اتنے چڑھائی ہو رہی ہے اس ویلے بھی حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار خاندان بیت دے شخص نے آپ یزید کے دربار اس نے اور یزید فرما نے کہ اج بھی اگر مدینے والے رجوع کر لیں تو پھر انہیں آخیا پھر یہاں کے خلاف میں کوئی نہیں کوئی رد عمل ظاہر نہیں اس ویلے بھی یزید کے دربار اس نے معلوم ہوا یزید کی بیعت کرنا یزید کی بیعت نہ کرنا ایک اجتہادی مسئلہ اجتہادی مسئلہ سی فرض قطعی نہیں فریضہ کوئی نہیں سی کئی نے یہ ٹھیک کئی نے ٹھیک نہ سمجھیا کئی انکار کیا کئی کی ان بے شمار حوالہ جا رہا ہے اپنے شاہ صاحب سے کو کیتے ہوئے سوالا دے اندر کس حد تک کھانے والی مولوی بخلایا ہوا ہے اور بد ہوا سے اور وہ بد حواسی کا نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ اپنی گفتگو نال وہ انکار کر بیٹھا ہے اہل سنت و جماعت کی مت اور مستند اور متداول کتابوں جہاں تمام مدارس کے اندر پڑھائی جا رہی ہیں سالہ وہ وہ انکار کر بیٹھا یزیدیت کہہ رہے ہیں وہی شہ اہل سنت و جماعت دے اندر مدارس رائے اندر موجود ہے اگر تیری حسینیت ان بزرگوں کو ہٹ کے کوئی ہے تو کتابیں کل کے باہر اپنے مدارس جس طرح کہ میں جو گل کر رہا ان کا حوالہ میں نگراس پڑھ رہا کہ یزید دی بیعت دا انکار کوئی فرض دینی نہیں آپ فرما رہے ہیں یہ نبراس ہے شرع عقائد ہے اسے مولانا الحافظ محمد عبد العزیز پھر ہاربک رحمت اللہ تعالی آپ نے جو یہ وضاحت فرمائی ہے شرح عقیدے کی کتاب ہے ان کی شرح ہے نبراس آپ فرماندے نے کہ یزید سوال جواب چلا رہے ہیں یزید کی بیت کے بارے سفا نمبر پانچ سو اکتالی فرمائیں حکم یلزم تہاد مجھتا یہ اشتہادی مسئلہ سی ایک سر اشتہار سے لازم نہیں اور اگر تو کہے ان کل تلوکانہ جواز الخروج علی یزید من المستعدات فما وجہ تشنیح عظیم علی قاتلین اگر اس کے عادی مسئلہ سی تھے پھر امام علی مقام دے قاتلاں لان تان کیوں کیتا جاندا ہے سب و شتم کیوں کیتا جاندا ہے فرمایا کل تو لم یتخلق فی ذلک مجتہدا بل فعلوا بهوا نفوسهم وايضا هدقوا الحرمات من نحب الحریم فرمایا کہ انہوں نے آپ آپ شہید کیا انہوں نے کسی مجھ ساحد کی پیروی نہیں کی بلکہ انہوں نے اپنی نفسانی خواہش واسطے آپ کو شہید اور پاکان کی بے حرمتی کی تھی اور سواریاں بےزتی کے طریقے نال ملک شام لے گئے اتنے جو لکھیا ہوا ہے ظاہر بات ہے جڑے انج عزت والے نے کہ فرشتے بھی دروازے پڑتال لیا یقیناً سواریاں تو پیج لے جانا یہ بے حرمتی ہی شمار ہے اگر سے الوداعی والے لکھ چکے ہیں کہ جڑا یہ آخیا گیا کہ ننگا لے جایا گیا نوز باللہ معاذ اللہ یہ رافضیاں بھی روایتہ نے اہل سنت کے نزدیک انہوں کا کوئی رواج نہیں بے شک بے شک وَأَيْدًا قَالَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْهُ اِحْمَلُونِي إِلَىٰ يَزِيد لِعُبَائِعَهُ فَأَبَوْ إِلَّا قَتَلَهُ فرمایا کہ اور اسی طرح امام علی مقام نے نہیں فرمایا سی مجھے یزید کے پاس لے چلو لِعُبَائِعَهُ میں اس کی بیعت کروں تاکہ میں اس کی بیعت کروں تو انہوں نے انکار کر دیا اللہ انکار کر دیا آپ کی بات ماننے سے اور آپ کو شہید کر دیا استاد جسٹو صاحب نے کسی موضوع سے نہیں فرمایا کہ امام علی مقام نے یزید ہدایت کر لی آپ نے فرمایا ہے کہ امام علی مقام نے جڑا فرمایا سی کہ نے یزید کو لے چلو دا اور کی مطلب ہے یار میں بیت کر لینا اگر یہ گل یزیدیت ہے کہ نبراس بھی یزیدیت کی کتاب ہے وہ بھی یہ یہی مطلب لے رہے تھے کہ امام علی مقام نے فرمایا معلومی رہا یزید مجھے یزید کے پاس لے چلو لیو بھائی آؤ میں اس کی بیعت کروں نبراس یزیدیت کی کتاب ہو گئی شیخ عبد العزیز گرہار بھی یزیدی ہو گئے انہوں نے بھی مدرسے میں باہر کر دیا جائے نہیں تھے یہ گل مسلم ہے کہ یزید کی بیعت کرنا نہ کرنا اجتہادی مسئلہ سی کسی نے انہوں صحیح سمجھیا کسی نے صحیح نہ سمجھیا سمجھا جیمائے مجتہدین کوئی سر دے چوتھے نو فرض سمجھتے ہیں کوئی سر دے پورے پورے سر دے مسئلے صحیح سمجھتے ہیں فرض سمجھتے ہیں کئی ایک واگ دے مسئلے فرض سمجھتے ہیں یہ اجتہادی مسئلے ہوں نے اپنا اپنا اجتہاد ہوں یزید دی بیعت کا انکار یا اقرار اجتہادی مسئلہ سی امام علی مقام کا اشتہاد اپنی جگہ سے درست ہے اور باقی صحابہ کرام کا اشتہاد اپنی جگہ درست ہے کسی نے بھی گناگار نہیں کہہ سکتے کسی کے اتنے بھی سب و شتم نہیں کر سکتے کسی نے بھی لام تان نہیں کر سکتے جب امام علی مقام رضی اللہ تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے یزید کو لے چلو اور نبراس والے کہہ رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کا مطلب بیت کر میں بیت کر لوں اگر یہ گل کرنا یزیدیت ہے تو شیخ عبد اللہ عزیز یزیدی کیوں نہیں آخیا جاتا اور اہل سنت کے جنہ تمام مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے ہو سکتا ہے خانے والی نے پڑھی ہوئے یا نہ پڑھی ہوئے انہیں تو صرف ممبر چڑھ کے نسنا ہی ہے شاید یہ درس تدریس چی یعنی دستا ہی رہتا ہے پورا سبق پڑھیا ہی نہیں سی کہ کیا لکھا ہوا اپنے براس کے اندر مدارس والے یزیدی کتاب یزیدی یزید چھاپے خانے والے یزیدی شیخ عبد العزیز براہوی یزیدی یہ سارا کچھ تو یزیدیت تے حسینیت پھر تیرے کو گھنٹہ کڑکا پہ کہ کہڑی حسینیت لی پھرنا تو تجھے کوئی بزرگ ہی نہ بچے عبداللہ ابن عمر کی روایت رضی اللہ تعالیٰ لو بخاری شریف کے اندر آپ فرما رہے ہیں کہ یزید بھی بیت کوئی نہ توڑے میری اولاد بھی عبداللہ ابن عمر یزیدی آپ فرما رہے ہیں جیڑا بچوں بیت یزید بھی توڑے گا بئی نہ ہوا بئی نہیں فصیل میرے تو درمیان دیوار ہے یعنی میرا کوئی تعلق نہیں عبداللہ ابن عمر یزیدی بخاری شریف اصح القتب بعد کتاب اللہ تعالی حدیث دی موتمد ترین اہل سنت دی کتاب اللہ دے قرآن تو بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے بخاری امام بخاری عبداللہ ابن عمر کی روایت نقل فرما اور وہ نقل و جرا نہ فرما صحیح ثابت فرما انہوں بخاری شریف بھی یزیدیت دی کتاب امام بخاری بھی یزیدی بخاری شریف کی کتاب حدیث دی یزیدیت کی کتاب امام بخاری بھی یزیدی نبراس عقیدے کی یزیدی اور بخاری نبراس پڑھانے والے تمام مدارس کے جن علماء پڑھتے پڑھاتے رہے ہیں رہے تو بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے جنہ جدوں کی لکھیچی ہے وہ ساری دنیا یزیدی ہو گئی ہے کلا خانے والی تو حسینی رہ گئے

کسی اہل سنت دی ایک صحیح روایت نو پیش تے کر جابت ہوں کہ یزید پہلے بھی زانی شرابی سی اور تین پتا ہے یہ نتیجہ کی نکلنا یزید زانی شرابی سی پہلا یزید جدیدانی شرابی سی دا مطلب کی نکلتا ہے ایمان دسو کنہ جنہیں سر کربلا شریف کن ہجری چ ہوئی ہے ایک ہجری ہے یہ صحابہ صحابہ کی زیارت کرنے والے مسلمانوں کا دور نہیں ہے وہ زانی شرابی سی کہ سارے صحابہ چپ سن تمہیں پتہ ہے جنا کلیا بہ کے نہیں ہوں کوئی دوسرا چاہیے بلکہ راکھی واسطے کوئی تیسرا چاہیے ایویں ملاقات نہیں ہو جاتی کوئی سدا لے کے جان والا ہوتا ہے کوئی سدا لے کے آنے والا ہوتا ہے سانو تو بخا تو صحیح اور تیرا کی تو کی چاہتے ہو تھی یہ بیان کر کے روافظ نو پروان چڑھانا رابطی تے یہ ثابت کہ نبی پاک کے صحابہ نہ باللہ معاذ اللہ نہ انہوں دین دی غیرت سی نہ نبی دی عزت دی غیرت سی نہ اسلام دی غیرت سی اور وہ منافق سن اور تیری انج کہنا کہ یزید زانی شرابی سی دا مطلب کی نکلنا ہے کہ یزید زانی شرابی سی کافراں نال کردا سی یا مسلماناں نال کردا سی کافراں نال کردا سی تے کافراں تے مسلماناں دے درمیان تے جدائیاں پے چکی نے بنڈا ہو چکی نے کافراں ٹول نہیں سر کھڑکانے کے مسلماناں دے خلیفے کے جدے آ گئے اور اگر مسلمان ایج کرتا سی تو کیا نبی پاک دے صحابہ کے تابعین دلے سن اپنی دھیان بربادی ہوتی رہتے سن چپ رہتے سن تمیز کرو یار کوئی بندہ گل کرے وہ جڑی سوچ کے کرے صحابہ تمام صحابہ دا دامن داغدار ہوتا ہے مدینے میں جلیل القدر صحابہ بیٹھے نے عبداللہ ابن عمر عبادلہ اصلاح کے اندر میں انہوں کی ذات مجروح ہوئے گی عبداللہ ابن زبیر مجرو اپنا انہوں نے بیعت کی تھی نہیں عبداللہ ابن عمر نے بیعت کی تھی حضرت عبداللہ ابن جعفر تیار نے بیعت کی تھی حضرت نعمان بن بشیر صاحب یہ رسول نے آٹھ سال نبی پاک کے دربار رہے نے انہوں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ کرو تھی نبی پاک دے فقی صاحبی نے مغیرہ ابن شعبہ فقی صاحبی میں تم دسن لگا حدیث دی کتاب بخاری تو گیا عقیدے دی کتاب نبراز تو گیا شام پنگا لیا ہوں فکا تو بھی چلے درس نظامی دے اندر مستند ترین متن جڑا ہے فکا نہیں فکا پڑھایا جاتا ہے ہے کدوری شریف اچھا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کون نے پہلے سمجھو جب حضرت امیر معاویہ نے اعلان فرمایا کہ میں جزید نو ولی عہد بنانا آپ نے فرمایا شہر جا کے اعلان کر دیو لوگوں کو دس دو کہ لوگوں امیر معاویہ نے اپنا ولی عہد بنایا ہے ہی جب امام حسن کا وصال پاک ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا جا کے دس دے کہ میرے تو بعد ولی عہد میرا یزید ہوئے گا حضرت مغیرہ ابن شعبہ جڑے نے یہاں شہر جا کے اعلان کیتا کہ لوگوں امیر معاویہ سرکار تو بعد انہوں کا ولی عہد نائب یزید ہوئے گا اچھا یزید زانی بھی ہے تو یزید شرابی بھی ہے تو یزید فاسق فاجر ہیں تے نبی پاک کے صحابی نو کی بنیا سی کہ زانی دی بیعت دا اعلان کرن تو رہے سی یہو جیاں گلاں کر کے رافضی اور کی ثابت کرنا چاہتے ہیں بے شک بے شک کو شکل کرو یار پھر مغیرہ ابن شوبا اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے یا نہیں آتا سر کا مسا کرو تو پیر ہوں بم سہو کون امام آزم فرم کہ سر کے چوتھے حصے کا مسا کیوں جی نبی پاک نے کم از کم اپنی زندگی میں مسا فرمایا سر کے چوتھے حصے کا تو حضور کا چوتھے حصے کا کم از کم فرمانا یہ دس رہا ہے کہ اگر باقی بھی فرض ہوتا ہے تو نوی پا چاہیے جو سنت سی تاں کدی چڈیا ایک باری جنا فرض سی وہ نبی پاک کدی چڈیا نہیں تاں واسطے وہ حدیث روبے مسے سر سر کے چوتھائی اسے کا روبے سر کا جو مسا ہے روبے سر کا مسا جو ہے مسے روبے سر یہ حدیث جو ہے یہ مغیرہ ابن شعبہ ابھی ہیں اس کے یہ خبر واحد ہے آپ سنیے اگر ابو داود کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ ابو داود نے اندر خاموشی اختیار فرمائی ہے انہوں کی خاموشی کا سری وہ حسن ہے اور ایک خبر واحد آپ کو روایت ہے ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانے والی صاحب یزید دی بیعت اگر تو حکم لا نا مغیر ابن شعبہ کی تھی بیٹھے میں اور خود کی تھی نہیں بلکہ لوگوں کو ترغیب دیتی ہے لوگوں یزید دی بیعت کر لیا دے اگر زامی شرابی سی تو مغیر ابن شعبہ نے ذرا دس ہے تیرے تے 15ویں صدی جا کے بھید کھلیا ہے تے مغیرہ ابن شعبہ جڑے دربار معاویہ دے رہندے نے انہاں نوں نہیں سی پتہ یزید کنج دے بے شک ایدی بیعت دا لوگاں نو آکھاں کہ نہ آکھاں اکل تاری چرن گئی ہوں ہوں مغیرہ ابن شعبہ چونکہ یزید کی لوگوں سوبا کہہ رہے ہیں لہذا وہ یزیدی نے اور امام قدوری جڑے نے انہوں نے قدوری کتاب اتار شروع ہونے قدوری پوری پہلا بات وہ تو روایت نقل کر رہے ہیں یزیدی بندے تو روایت نقل کی لہذا یہ بھی قدوری بھی یزیدیت کی کتاب ہے یہ مدد سے پڑھانا بند کر دیں کہ یا مغیرہ ابن دے شوبا حکم لا کہ مغیرہ ابن شعبہ مغیر کی حکم لگتا ہے شرح شریف کے مطابق کہ یزید دی صرف کر نہیں رہے بلکہ لوگوں بھی کہہ رہے ہیں کہ بیت یزید دی کریا جائے حضرت معاویہ بعد ہوں دسو موقف ساڈا سچا کہ تیرا سچا ہجے اگے پہ ہے کام ہال اگے کام ہے ہلے میں فکا دی قدوری تو گیا تصوف دی احیاء العلوم تو کیا امام غزالی نے فتوا لا حجت الاسلام امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ سوال ہویا کہ لان تان کرنا کسی بندے دے آپ نے فرمایا مثلا یزید دے لان تان ہے فرمایا کہ یزید امام حسین نو قتل کرن دی نسبت صحیح طرح ثابت ہی نہیں بے شک پھر لانت کرنا جائز امام غزالی کہہ رہے احیاء آؤ شریف دے اندر تو فرمایا اگر قتل ثابت ہو بھی جائے تو پھر بھی مسلمان نو قتل کرنا کبیرہ گنا ہے تو کبیرہ گنا کی وجہ تمہیں کسی مسلمان کے لانت نہیں کر سکتے یہ میں امام غزالی کا قول سنا دیا ہاں، الفت السام آفات السان کے بعد امام غزالی ایک لکھ رہے نے انہوں نے بھی فتوا لا امام غزالی بھی یزیدی احیاء العلوم میں یزیدیت دی کتاب ہن تو چھنکنے بجائی بے ساڈا موقف یزید قتل امام سے پہلے فاسق نہ تھا فسق و فجور اس کے بعد میں ظاہر ہوئے ساڈا یہ موقف ٹھیک ہے تو آنا پہلا بھی یزیدی سی یزید پہلا بھی پلیت سی زانی شرابی سی فاسق فاجر سی اسی آنے ٹھیک ہے منیا وہ حکم لا جان ہے انہیں آخیا ہے وہ جی چشتی صاحب نے پچہتر صاحبہ جڑے کتاب گنائے انہوں تو اپنا ایڈیا کے احوال ہی نہیں دسے کہ وہ کتنے پیدا ہوئے کدو کا وسال ہوا سنے بیت دسو ہر کسی کی اپنا مقام بیت دسو ہر کسی کا اور سنے وسال دسو ہر کسی کا احوال ہی پورے صحابہ کا ذکر نہیں چشتی صاحب نے کہڑی کتاب لکھ چڑی ہے میں ایک بھی وہ نبی پاک کا صحابی اہم ہے پچہتر نہ ہونا پچہتر چھ نبی پاک کا ایک بھی وہ صحابی اہم ہے جہاں بیت یزید بھی کر رہے تو یزید کی بیت کے اتنے حکم لا پچہتر نہیں پانچ نہیں مغیرہ ابن شعبہ نعمان بن بشیر عبداللہ ابن جعفر تیار حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عباس پانچ بھی بڑے نے یار رکھے پانچ کی ایک بھی نبی پاک کا صحابی ہوئے حضور نے فرمایا صحابی کر نجوم میں فی اشہم ہیں ایک کا رہی تو ایک کا رہی میرے سارے صحابہ تارے مانگوں نے جدیدی اتباع کرو گے تو سان ہدایت پاؤ سبحان اللہ معلوم ہویا کہ یزید دی بیعت اچھ بھی کوئی ہدایت دا حصہ سی تاں تے ایک صحابی نے بھی کی دی اگر وہ کفر یا گمراہی ہوندا تے نبی پاک دا صحابی کر سکدا نہیں سی صحابی نے ایک بھی اہم یار اس بات اس ایک دے اتنے فتوا لا جن یزید کی بیعت کی تھی کفر کا لانا ہے بدتی ہوا لانا ہے یا فاسق کو ہوتا لانا ہے لا تتوا لا کے یزید کی بیعت کرنے والا کافر یزید کی بیعت کرنے والا بدتی ہے یزید کی بیعت کرنے والا فاسق فاجر ہے فتوا لا سانو نہیں پتا انہوں کے آوال کی سن ابھی چڈیا پجترا نو پنجا دے فتوا لا دے لا فتوا کوئی اکڑ ٹکانے کا لا فتوا تو اپنا موقف ظاہر کر کہ یزید کی بیعت کرنے والا کافر ہوں یزید کی بیعت کرنے والا پیتا تھی ہوں یزید کی بیعت کرنے والا فاسق فاجر ہوں دو ٹوک فتوا دے سانو این گل کرنے تو راپسی کہہ دیا وہ بے وقوف آ تین پتا نہیں امام غزالی وہ سنیا دے امام نے اینی گل کر کے انہوں کی امامت فرق نہیں آیا سارے انہوں نے امام من رہے سنیا انہوں کی امامت بھی فرق نہیں آیا کہ ابھی سنیو ہی نہیں رہے رابطے ہو گئے

اچھا وہ مرن تک پاک سمجھ رہے ہیں اساں کربلا تک پاک سمجھے ہیں کہ اسی نس بھی ہاں کہ جڑے مرن تک پاک سمجھ وہ امام بدار ہیں جنو کو خرد خرد کو جنو جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے اور آلہ حضرت بریلوی نے فتوی کی گل کرنا آلہ حضرت کی عبارت سارے موقف کے خلاف ثابت کرنا کا کوئی سید ہوئے تو پاوے کوئی ہوئے یہ خیرت ہے محمد بن حنفیہ لا امام حسین کی بہت ہی خیرت ہے بہت ہی خیرت ہے عبداللہ ابن جعفر تیار کرو یہ بہت ہی خیرت ہے عبداللہ ابن عباس لا یہ بہت آ گیا آلہ حضرت بریلوی دیا عبادت بدلنی ہو عبارت کو صحیح پیش کرنا ہو یہ چشتی ہوئی کر سکتے ہیں اور شروع تو کر دیا ہے گل کردر چو باہر جا گی نہ باہر جام دیا گے جلد نمبر چودہ سفا نمبر چھ سو بیاسی سوال ہو رہا سرکار کیا فرماتے ہیں علماء دین مدین ان مسائل میں کہ آج ہوئے فرمان اللہ و رسول حضب وجل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزید بخشا جائے گا یا نہیں الجواب یزید پلید کے بارے میں آئمہ اہل سنت کے تین کون ہیں کتنے قول ہیں تین تین قول ہیں امام احمد وغیرہ اکابر اسے کافر جانتے ہیں تو ہر کس بخشش نہ ہوگی اور امام غزالی وغیرہ مسلمان تو اس پر کتنا ہی عذاب ہو بالآخر بخشش ضرور ہوگی اور ہمارے امام یعنی امام اعظم ہمارے پاس سبوت فرماتے ہیں کہ نہ ہم مسلمان کہیں نہ کافر لہذا ہم بھی سبوت سکوت کریں گے لہذا ہم بھی سکوت کریں گے یہ کون کہہ رہے ہیں امام محمد رضا بریلوی کہہ رہے ہیں کوئی امام غزالی سمجھن کے آخر بخشی چاہنے آنے امام غزالی سمجھن کے نماز مسلمانوں میں دعا جو ہوتی ہے مسلمانوں واسطے وہ بھی شریک ہے

یزید پلی پلید علیہ ما یستحقہ من العزیز المجید قطعن یقینا با اجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی القواعد تھا اس قدر پر اہل ائمہ اہل سنت کا اتفاق و اتفاق ہے صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور سے نام اس پر لعن کرتے اور اس آیت کریمہ سے اس پر سند لاتے ہیں فہل عصیتم ان تولیتم

حرمین طیبین و خود کعبہ معظمہ و روزہ طیبہ کی سخت میں عربتیاں کیں مسجد کریم نے گھوڑے باندھے ان کی لید اور پیشاب ممبر اطہر پر پڑے تین دن مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ادان و نماز رہی مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے گئے کیے کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے گلاف شریف پھاڑا اور چلایا مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیص لشکر پر حلال کر دی اے دل ڈالنے تین شبانہ روز علی آپ استاد چشتی صاحب کا موضوع دے آ چکے ہیں یہ بھی وضاحت آپ فرما چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدر پارے کو تین دن بے آب و دانہ رکھ کر ماں ہمراہیوں کے تیرے ظلم سے پیاسا ذبح کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تن نازنین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام اس مبارک چور ہو گئے سر انور کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سادہ تھا کاٹ کر نیزا پر چڑھایا اور منزلوں پھیلایا حرم محترم مخدرات خوشبو رسالت قید کیے گئے اور بے حرودی کے ساتھ اس خبیص کے دربار میں لائے گئے اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو کس کو بجور نہ جانے امام علیہ سنت نے جو فرمایا بالکل برحق فرمایا سبحان اللہ ٹھیک ہے ان سنو یہاں گلوں میں کوئی ایک گل نہیں یہ ساری گلیں اپنے اپنے محلے واضح روشن بے شک کہ یہاں چ ہر گل وہ گل ہے جی قتل امام تو بعد ہوئی ہے جن فسکو فجور والا حضرت نے گنے نے انہیں جو سب تو پہلا امام علی مقام کا قتل بنتا ہے شہادت بنتی ہے اندر تو بعد باقی سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے ایک فسک بھی ایسا نہیں جا بعد تعلق نہ ہوئے پہلا نہ تعلق بنتا ہو میں تو آخر نہ حضرت باہر جا گے نہ حضرت باہر جان لیا ہوں پر شیر آلہ حضرت ملک سفر پیچھے ناسبیت کہڑی رہ گئی ایک فسک دس فتح رضویہ شریف مکمل اتو یار ٹھیک ہے امام علی مقام اٹھے نے نا فاسق فاجر کے خلاف وہ فسکو فجور دی وجہ تو سارے زمانے کے بادشاہ فاسق فاجر کوئی نہیں تے تو اپنے 72 73 جمع ہوئی جان کے اٹھ کے لڑدا کیوں نہیں سہلی کے تو بے شک جیڑا نقشہ تو سہلی کے دا پیش کرن دے ہے او دے تے عمل کیوں نہیں کردے تسی اودوں جدوں موقع ہوندا ہے اوتھے نبی پاک دی توہین بھی ہو جائے تے سڑک بند کرن تو سوا کام ہی کوئی نہیں توجہ نہیں فرمائی گئی بے شک بے شک اٹھ کے لڑنا بادشاہ نال پتہ لگے اے بھائی حسینی ہے بے شک کیوں نہیں اٹھنا تو پھر بادشاہ ظالم کے خلاف بادشاہ فاسق کے خلاف کیوں نہیں کوئی اٹھنا نہ تو اٹھنے حسین کسی اور گل نہ لائے حسین کسی ورنہ اٹھ اٹھ بادشاہ غالب ہے کہ نہیں بادشاہ فاسق کا ہے کہ نہیں بے ہے نہیں کیوں بیٹھے ہو اٹھ کے لڑتے کیوں نہیں اٹھ لڑن دی بجائے الیکشن لڑ لیندے ہو تو <laughs> لڑن دی بجائے الیکشن لڑ لیندے ہو جے ووٹ بہتے ہو گئے وہ صحیح الیکشن کا مطلب سمجھ دو نا جی۔ ہم اسلام لائیں گے یہ کفر ہے اچھا جی لیاؤ اسلام نہیں ووٹ لڑا گے جی اسی جیت گئے جی اسی جیت گئے روٹی کپڑا مکان دیا گے جی جیت گئے تو کی دیا گے روٹی کپڑا مکان نام مراد آ اسلام واسطے ووٹ لڑیا جائے اسلام واسطے ووٹ لڑ کے تے ہار کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جیت جاندے تے اسلام لے آدھے آدھا جیت جاندے نا اسی الیکشن نہیں سی ختم کرنا جیت جاندے نا اسی تے اساں روٹی کپڑا مکان غریبوں دے دینا ایک دن جیو کے ساتھ انٹرویو نے سن کے ویک اپنے امیر مجاہد نہیں ہوتا تیرے ورگے مجاہدہ کی عمارت ہی لوگ ہی کر سکتے ہیں یہ جہاد مبارک انہوں عمارت مبارک پہلے آدھے اسلام واسطے جہاد کر رہے ہیں بعد چاہتے ہیں مدار کر رہے ہیں شمل کر رہے ہیں ان کے مظاہر بھی ہوتے ہیں اور سنو پھر جیت جانے تو روٹی کپڑا مکان دے دینا جب تک نہیں جیتے اسلام لیا کے ووٹ دیو نام رادا آپ کے چار نال کھانا قوم نو کتنے روٹی کپڑا مکان دے رہے ہیں بے شک اچھا اگے سنو الیکشن لگ لو اگر اسی جیتے پھر روٹی کپڑا منگا لیا اگر اسی ہار گئے پھر پانچ سال تھی کفر چلایا پھر اسی چپ کر لو جی یہ کہڑا اسلام ہے نبی پاک کے صحابہ نے کبھی کسی نے فرمایا سی کہ سارے تھی گلی ڈنڈا کھیل لو جی تھی جیت گئے تو اسی چپ کر کے بہر آ گے پھر اگلے ہفتے پھر گلی ڈنڈا کھیلا گے جہاں جیتے گا وہی چلے گی نبی پاک نے فرمایا سی باندر کتنا کھیل رہے ہو جی جہاد کرن رہے ہو تو حسینی ہے نا اپنے ماں کا جی ہی تو جی اپنے ایک پیو دے کے لڑ بادشاہ جہاں حسینی کا نقشہ تو پیش کر پھر حسینی بان کیوں نہیں بنتا آلہ حضرت بریلوی سرکار پہ کی گئے آلہ حضرت بریلوی بھی ہوں ناسری بننگ کہ نہیں بننگ گے

انہیں اپنے رنگ چھوکنا سی وہ تیرے بنا ہوئے فتنیا الجھے ہوئے ہیں قوم تصا غلط تصور پیش کر ہو حقائق قوم کے سامنے آ جان سر چھتر مارن نام رادو احمد رضا کے نام سے کھانے فترے بھی نسام ہے ساڈے نزدیک 75 کی گنتی چھ اکتی گنتی چھڈ دساں دی یارہ دی گنتی چھڈ تو ایک صحابی دے فتوا لا جے یزید دی بیعت کی ایک دے اوتے فتوا لا جے ماں دا دودھ پینے تے فتوا ضرور لا دس کافر ہویا فاسق ہویا یا بدعتی ہویا شرم ہونی چاہیے یار حالات نے ذکر کیتے فلاں نے ذکر کیتا اگے وہ سوال سنو تے حیران ہو جاؤ گے اگر امام زین العابدین سرکار نے شام جا کے یزیدی بیعت کی تھی چشتی صاحب نے آخیا یہ کیڑی کتاب کا حوالہ ہے وہ نام مرادا تو آخر دیا میں یزید کی بیعت سے انکار کا سبب جیڑی استاد چشتی صاحب کی کتاب ہے اندر میں اس کا تحقیقی رد لکھ رہا ہوں نام مرادا رد لکھن دیا تو صفحہ نمبر انانوے پاڑی لینا سی اسے لکھا سی حوالہ ایڈے بے وقوف نے رد کی کرن دیا تو اچھا وہ رد بھی کہانی بکری ہے آدھا آپ کے امام الجاہد صاحب نے لعل اللہ عیوسل بین الفیاتین العظیمتین من المسلمین بین الفیاتین العظیمتین من المسلمین کا ترجمہ امام الجاہد صاحب نے فرمایا ہے امید ہے کہ امید ہے کہ میرا یہ بیٹا ان دو مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا یہ اللہ کا معنی امام الغیرت نے امید کے ساتھ کیا ہے ہم جو ہیں وہ آپ کو یہ نمونہ دکھا رہے ہیں کہ ہم کیسی تحقیق کے ساتھ رد لکھ رہے ہیں کہ لالا تو قرآن حدیث میں یقین کے معنی میں آتا ہے لالا قرآن حدیث میں سنیا جی یہ ترجمے کا اصول خانے والی صاحب نے بنایا ہے اپنے گھر بہ کے لالا دا معنی قرآن حدیث کی آتا ہے بولو تو صحیح نام یقین اگے فتح رسیا تو گیا ہوں کنزول ایمان تو بھی چلا گیا ایمان کھول لعلکم لعلکم لعلکم تفلحون تشکرون تتقون لعل لعل بعد لال للہ لال للہ لال لللہ پرانے مزید لال لا جی کہ تیرے بنائے اصول تین مبارک یہاں اپنی جہب رکھ اور کم از کم اگر یہ فتوا لانا سی تو آلہ بریلوی نے کمزور ایمان سے فتوا لا اور اگر ان کی کوئی گل بنا رہی سی تو پہلے سو سال پہلے کاش تو پیدا ہوتا آلہ گھر بریلوی سرکار پڑھا کہ جناب دا اللہ دا مانا یقین کرنا پڑھا سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی اور دیکھو یہ فتوا رسمیہ شریف جلد نمبر انتی رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور پاکستان آنے والی صاحب اگر زمیر کا کوئی قطرہ بھی ہو ہی نہیں سکتا بے شک بے شک علم دا حال ویکو فتح رضویہ شریف ٹھیک ہے آل حضرت علم سرکار اگر کسی نے فارسی سوال کیا انہوں فارسی جواب دیتا عربی سوال کیا عربی جواب دیتا ٹھیک ہے یہ پھر نظامیہ نے انہیں عربی عبارات فارسی عبارات دے اردو ترجمے کیتے ہیں اور تخریج کیتی ہے حوالے تھلے دیتے ہیں فلانی کتاب گل ہے فلانی کتاب ترجمہ عبارات کا کون کرن ڈیا ہے ترجمہ عربی و فارسی عبارات حافظ محمد عبد سعیدی نالم تعلیمات جامع نظامیہ رضی اللہ اور شیخ اللہ ٹھیک ہے عبد استاد سعیدی عبد الستار سعیدی آپ ترجمہ کر رہے ہیں جلد نمبر کتنی دسی میں صفحہ نمبر تین سو سینتی ہے وہی حدیث جیڑی استاد نقل فرمائی ہے ان نبل ہذا سید الملحم اللہ ایش الحبیب میں اپیا دین عظیم دین من المسلمین سبحان اللہ یہ حدیث امام حسن پاک کی صلہ ہے ترجمہ کیوں ہوندا ہے میرا یہ بیٹا سید ہے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس کے سبب سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلاح کرائے گا میں امید کرتا ہوں میں انی دیا پترا اسی تے چلو نسبیاں اسی وکھرے ہیں دنیا تو تو اپنے مفتیاں نو اپنے ہواریاں نو اپنے ساتھیاں نو تے پہلے اصول سمجھا رہے نا کہ قرآن ادھر مہربانی کر کے جامع نظامیہ والے کا بھی رد لکھا جائے کیونکہ نئے نئے اصول بنن رہے ہیں نواں نواں دین بنن رہے ہیں ماشاء اللہ بہت محنت کر رہے ہیں خانے والی صاحب اندر بہ کے نا اپنے کمرے مدرسے میں اور آتا ہے یہ امام الغیرت انہیں کہتے ہو کیوں کہتے ہو نہ مرادہ تینوں غیرت کے لفظ کا پتا ہوا پھر پتا غیرت کنو آدھے جی بی بی ٹیلی فون دے اتنے لوگوں کا چند جا رہے کیا بات ہے کیا بات ہے جس بیوی یا کوئی بھی ماں بہن جو بھی چن چارے کیا کی آواز وہ بچاری پتہ نہیں تیرے نال گھر کے گزارا کر دی ہونی ہے یہ دے خوبصورت نال تیرے تو گھنٹے دوام تین واری تنگ پہ سبحان اللہ خواتا اٹھ کے دس دینا لوگ ہی ویک ویک آتے ماض اللہ آتا بولو سبحان اللہ آتے ماض اللہ لوگ مولوی نو ویک ماض اللہ سے نکل سکتا سبحان اللہ نہیں نکل سکتا وہ چشتی صاحب نے ہزار کا بھی مجمع ہوئے نا ایک بار کہہ نہیں گزارا مجمع تنگ گھنٹے ترے لیا بولو بولو سبحان اللہ لوگ آدھے چلو اج ڈنگ ٹپا لینا بول بول یا سبحان اللہ نہ شکل پلے بھی نہ پلے بھی نہ علم پلے بھی پر بول سبحان اللہ میں چلے اللہ چودہ سو سالہ اسلامی تاریخ ہے

دجالی اکھان دیکھ کے دیا تو ماض اللہ ہی نکلنا میں جنی واری میں نہ اللہ ہی نکلنا دجال قسم خدا دی ایڈا مکار ہے تو میں دسیا ایڈا مکار ہے کہ کسے اصول ترجمہ دی کتاب ہے جن اصول نہیں آیا کہ اللہ قرآن حدیث یقین دے مانے چاہوں صرف انا اناد حسد دی پٹی اکھان تے بن کے استاد چشتی صاحب نو اے اینک لا کے بےمانی تے منافقت دی ویچتے ہیں بس بے شک ادھر میں دسیا کن امام میں گنائے گئے صرف استاد چشتی صاحب کی مخالفت ان امام بلی چڑھا چڑیا امام نے گلی کا بکرا بنایا سو امام احمد رضا نو بنایا سو امام نو بنایا سو عبد نو بنایا سو کی بچایا سو پیچھے حالانکہ بہت خوش ہے اگر تو زبان بند رکھے اگے اگے تم کہتے ہو کہ میں باندر قلعہ کھیلتا ہوں میں بھی اور کی باندر قلعہ یہ ہونا بھی کلے رسی بن گئے تو بندے لاتوں بن دو نہ جا سکے جی تو جان واسطے اٹھنا تو تر کیوں نہیں جاتا جی تو جان واسطے اٹھنا تو واپس کیوں آنا جی واپس ہی آنا ہوتا تو بڑے ویلے اٹھنا کیوں ڈرامے بنا رہے یار اسی مینو تقریباً تیرہ چودہ سال ہو گئے تقریب کرتے ہیں اج تک یہ ہوا کہ ممبر چھڑ کے جانا پائے گا تو اس بار جانے

استاد چشتی صاحب نے وہ بھی ایک طرح تقریر سے گئے وہ بھی ممبر چھڑ کے ٹر گئے <clears throat> پندرہ مہینوں تو دیکھ کے تیرے امام الغیرت نے پندرہ ہزار سمن لیا ہوا آخر یعنی پندرہ ہزار دیکھ کے آئے سن معاوضہ لیا سی ہزار پہلی گل تو یہ شرا ساڈا مذہب استاد چشتی صاحب پہلے تقریر بھی کرایہ لے کے ہوں سر آخ کے پائی اینا کرایہ فلانے شہر اینا کرایہ

کوئی فرق مارچ کا مہینہ آ رہا اتو اپریل کا مہینہ آ رہا اج شاید کانجو صاحب ہو رہی فخر کانجو صاحب کا ٹائم لین گئے ہیں نو اپریل کا استاد اشتہار کے فرض نہیں کہ نو اپریل نو جمعے والے دن بعد نماز شاہ تھی ٹھے کانجو دے آ کے تبلیغ کرنی ہے کوئی فرض نہیں ہر ایک دوسرے دین پھیلانا فرض ہے اپنی طاقت سے بسار دن اگر کسی نے کسی کی تبلیغ پسند آتی ہے

تو بنیا پڑیا نبی پاک سرکار دا دین ویچیا ہی مسلمانوں کی خوشامد کر کے سبحان اللہ اسی کہن تو ممبر چھڈیا ہی تے کدی کسی دی پینٹ تو نہیں ممبر چھڈیا ہی بے شک کدی کسی دی ججی وکیلی تو بھی ممبر چھڈیا ہی شرم ہونی چاہیے تھانوں اور پتا کیا آتا ایڈا محبوط الحواس ہویا محبوط الحواس ہویا آخر اگر چشتی صاحب شمشیر اعلیٰ حضرت ہوتے تو ڈٹ کے تقریر کر کے واپس کرنے کے بعد اندازہ کرے اگر شمشیر اعلیٰ حضرت ہوتے تو کی کر دے ڈٹ کے تقریر کر دے حالانکہ وہ موضوع ہے دین کی قدر کون جانتے جھگیاں محروب گجرا شاہ مکین یو ٹیوب کے اتنے موجود ہے تقریباً ایک گھنٹہ چپنجا منٹ کا یا تقریباً دو گھنٹے چپنجا منٹ کا تقریباً اور اے جی گل ہوئی ہے یہ ہوئی ہے ایک گھنٹہ ستائی منٹ دو گھنٹے تقریباً چھتی منٹ کا ہے دن ڈھائی گھنٹے کا موضوع ہے کچھ اگلے پیچھے وہ ہے اور یہ جا معاملہ ہوا ہے پرچی آئی ہے کہ فلانی گل بیان کرو تو یہ گل بیان نہ کرو آپ نے فرمایا جنہوں دین آپ کے سامنے ابھی کرنے

وہ یہودی اج کرتے سن کتاب اللہ دے اندر کہ تو نہ مرادا یہ کام مطلب شروع کر لیا کدی کہڑی عبارت ادی پیش کرنا ہے کدی کہڑا ڈرامہ کرنا ہے جی تینوں یہ پتا سی کہ چشتی صاحب ممبر چھڈ کے گئے ہیں دو منٹوں بعد آ بھی گئے سن دو منٹ بعد پھر گھنٹہ سبھا تقریر بھی ہوئی ہے گھنٹہ سبھا تقریر بھی ہوئی ہے ارے بھائی تیری بد آبازی نے یہ مان لیا کہ جس کی صاحب شمشیر کا راز رہتا ہے من کیا شمشیر آلہ حضرت کے نہیں اجے تو بہت کچھ مننے کا آلہ حضرت بھی ناسبی مان لے نبراس والے ناسبی مان لے امام غزالی نو ناسبی مان لے امام قدوری نو ناسبی مان لے آلے تو بہت کچھ مننے کا چشتی صاحب نو تو کی مان لے شمشیر

عثمان نمان کی بکواسات عثمان نمان کی شہر عثمان نمان سارے امیر بکت آؤں گے کٹا گے امیر المجاہدین دیا گلا سارے کو محفوظ نے جب نمان عثمان دیا گلا پیش کی گئی کہ وہ حریقے چاہنا چاہتے ہیں اور تھی نے رکنیت دو تو وہ چشتی صاحب کے بارے ایس طرح کے انکشاف کیے ہیں تیرے امیر المجاہدین نے آخیا انہیں آخیا اسی چشتی صاحب کو جاننے اور کہیں دے بندے ہیں اسی انہوں نے وقت گزارے ہیں اسی انہوں نے جاننے ہیں اور اے جنہ چھڑے مامے نے سکے کی نکلے کالو میرے سکے کی نکلے سمجھ آئی یہ تے وہی بنی اسرائیل دی کتی والا کام ہویا پیا کتی چوپے دے ٹھڈ جو گلورے بولن دے بے شک بے شک ہیں کتی چوپے تے گلورے ٹان ٹان اگر جس کتاب نے سامعین لفظ بولے نہ مرادا تیرے کاغذات کوئی سبقت لسانی نام بھی شے ہے سبقت لسانی بھی آخر کوئی شے ہوتی ہے توجہ ہے سبقت لسانی بھی کوئی شے ہوتی ہے تو ایسے گفتگو ہے جی شہزاد الحسن شاہ صاحب نے کیتی ہے کہ تم وہ آخیا ہے کہ امام الغیر کے جھوٹوں کی فرشتہ کیا تعویل فرشتے اچھا لفظ طویل ہوتا ہے یا تعویل ہوتا ہے طویل تو لمبی فرشت مطلب تعویل فرشت ہوتا ہے تے واقعی اللہ تعالی نے تیرے منہ تو سچ کٹایا تعویل یعنی امام الغیرت نے سچ بولے سن تو انہاں دی تعویل پٹھی کر کر کے جھوٹ بنا کے لوکاں سامنے پیش کیتا جن دسیا محبوب الحواس ایسا اچھا ہوئے جی۔ ستارہ مہینہ کی ریکارڈنگ ہے یہ اکٹھا مار دیا تعویل فہرست جھوٹوں کی کیا مطلب کہ چشتی صاحب نے تو جھوٹ نہیں سر بولے لیکن میں اپنی تعویل بندی سندھی چلا چلو کے نئے اصول بنا بلو کہ میں جھوٹ انہوں نے پیش کر دیا سچ کی تعویل جھوٹ ہلے کر لی بڑی نیکی کی چیز تو بھائی اور ایک قربان فریدی پیر ہے کوئی لاہور وہ خبیص بولتا ہے وہ حدیث پڑھن گیا آلو لاماؤ وارے سات لمبیا آلو لاماؤ

داتا صاحب بھی آدھے ہونے نام مرادا میرے دربار سے بہ کے کھا ظلم کرن دیا نبی پاک دیا گئی اور یاد رکھو میری گل یہ بھی کھانے والی نہیں ہے بھی میں کلپ کچے کرن دیا جتنے نہیں عبارت غلط پڑھیاں سری فوش غلطیاں کی اتنے ممبر سے بہ کے عالم بڑھن دیا ہوتا وہ بھی میں ان شاء اللہ موضوع اور سارے اعتراض کی کرتے ہیں میں امام الغیرت کا لفظ یہ مانا دسن واسطے کہنے لگا وہ جڑا قربان فریدی ہے وہ آتا ہے پورے گھر کے کپڑے پھڑ کے تو سر سے بن لے دے مولوی صاحب گھر کے کپڑے پھڑ کے نہیں بننے تھوڑی دیا بھن سے دوپٹے بننے تسا جدو میرا سن ریس سے سبق پڑھائے نا یہ لیڑے لائے نے مسلمانوں دیا دیا اصل کٹھے کر کے سر سے بن لائے جدو جدو اپنی اپنی دیا لیڑے لے لو گے ساری پاپ پوری ہو جائے گی

کوئی حدیث یا قرآن کی قائد سارے مخالف پیش نہیں کر سکے بے شک میں چار موجود آئے نے اساں جو بیان کیتا ہے اساں تواڈے اوتے شرعی الزام کرے نے قرآن حدیث نہ اعتراض کیتے نے اور تواڈے عمل نو قرآن حدیث دے خلاف ثابت کیتا ہے او دا تواڈے کولوں جواب نہیں آیا کہ تسی سارے خلاف بول

نہ کوئی آیت آئیے نہ کوئی حدیث آئیے نہ کوئی سے نبی کی سنت آئیے نہ کوئی آیا بھی پگ بستے ہیں پاگی باندھتے ہیں نا باقی باندھتے ہیں نا باقی باندھتے ہیں نا باقی باندھتے ہیں نا پروردگار عالم جل شان اپنے محبوب کریم رسل کا حق سچ سمجھ کے حق سچ پہ عمل کر کے حق سچ پہ عمل پیدا رہنے کی توفیق عطا فرمائے گلا بہت زیادہ نے کھانے والی کا لد بھی ہے پیچھے پہ صرف گل ایسا ہے کہ میں کتاب پہ جانا ہے ٹھائی بجے گڈی جانی آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین